ایوب اور سخر بن سخریا دونوں نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو تیس